عمر بن یاہیا اپنے باپ یا چچا سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے کندھوں تک لمبے بال تھے اس لیے جب میں سجدہ کرتا تو انہیں اٹھا لیتا تھا ابو حسن مازنی نے مجھے ایسا کرتا دیکھ کر کہا تو ان کو اٹھا لیتا ہے تاکہ انہیں مٹی نہ لگے اللہ کی قسم میں انہیں ضرور مونڈ دوں گا پھر انہوں نے ان بالوں کو مونڈ دیا تھا حدیث نمبر سترہ سو انتالیس مسند احمد